حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا آپ نے فرمایا اے ابو اماما کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں اگر تم انہیں پڑھنے لگو تو اللہ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا یعنی ادا کرنے کا سبب پیدا فرما دے گا انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول فرمایا صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو اللہ ہمارو زبی کمن کسل وارو زبی کمنل والبخل واعوذ بك من الرجال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے آجز رہ جانے اور مندی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دی اور قرضوں کی ادائیگی کا سبب بھی پیدا فرما دیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچپن